خی رمن یا جاؤ سے یا جاؤس میں ازادار ہوں دولت سے مجھے پیار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں میں ازادار ہوں دولت سے مجھے پیار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں وہ شخص ذاکر شبیر ہو نہیں سکتا در زہرا کا جو فقیر ہو نہیں سکتا در زہرا کا جو فقیر ہو نہیں سکتا جسے ہے جل سے محبت پیار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں میں ہوں میں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین جو میزان زر میں ذرتے ہیں وہ اپنے صرف لہو کی زبان بولتے ہیں وہ اپنے صرف لہو کی زبان بولتے ہیں انہیں عطائے معامل پہ اعتبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں میں ہوں دولت سے مجھے پیار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں جو ذکر آل محمد میں دام رکھتے ہیں نظر میں کب وہ ازار امام رکھتے ہیں نظر میں کب وہ ازار امام رکھتے ہیں وہ زخم دیتے ہیں شبیر کو قرار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں میں ہوں دولت سے مجھے پیار ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں جو دیکھتے ہیں محل کو عید کی صورت انہیں پسند ہے گویا یزید کی صورت انہیں پسند ہے گویا یزید کی صورت انہیں امام کی آمد کا انتظار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں میں ہوں دولت سے مجھے پیار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں وہ فرش ہم ہو کے محفل للی کی بدحت کی جو بات کرتے ہیں ہر بزم میں سیاست کی جو بات کرتے ہیں ہر بزم میں سیاست کی وہ اپنے نام کے طالب ہے پرسدار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں میں ادادار ہوں دولت سے مجھے پیار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں وہ لوگ کون تھے ہم جن کو آج روتے ہیں یہ کس کے تذکر فرش عذاب ہوتے ہیں یہ کس کے تذکر فرش عذاب ہوتے ہیں وہ لوگ کشتے محمد کے کیا سوار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں میں ازادار ہوں دولت سے مجھے پیار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین تو درویش کی عبادت ہے جہان درد میرے ہان یہ وہ دولت ہے جہان درد میرے ہان یہ وہ دولت ہے قرار کرتا ہے کرتا یہ بے قرار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں میں اداکار ہوں دولت سے مجھے پیار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں میں اداکار ہوں دولت سے مجھے پیار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین عبادت ہے کاروبار نہیں ہمیں حسین